حضرت عنیدہ بن خالد کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ محرم ذوالحجہ کے پہلے نو دن اور ہر مہینے کے تین دن مہینے کا پہلا سوموار اور دو ابتدائی جمعرات روزہ رکھا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوہتر